اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو